السلام علیکم میں وی یو کی طرف سے آپ کو ڈیٹا اسٹرکچرز کے کورس میں خوش آمدید کہتا ہوں یہ کمپیوٹر سائنس کے کریکلم کی کڑی میں دوسرا کورس ہے اور انتہائی اہم کورس ہے چونکہ اس میں مواد جو ہم پڑھیں گے وہ آپ کو نظر آئے گا کہ بقیہ کورسز جو آئندہ بقیہ سمیسٹر میں ہم کریں گے ان میں یہ مواد بار بار استعمال ہوگا اس لحاظ سے اسے فاؤنڈیشن کورس بھی کہا جاتا ہے اب تک آپ انٹروڈکشن ٹو سی اور سی پلس پلس پروگرامنگ پڑھ چکے ہیں جس میں آپ نے کچھ ڈیٹا اسٹرکچرز ایکچولی دیکھ لیے ہیں البتہ اس کورس میں زیادہ فوکس پروگرامنگ کی طرف تھا کہ سی اور C plus plus as a programming language کیسے استعمال کی جاتی ہے اور اس استعمال کے ذریعے کمپیوٹر سائنس کے مختلف مسائل یا پرابلمس کیسے حل کیے جاتے ہیں اب یہ کورس جو ہے اس میں ہم یہی سلسلہ جاری رکھیں گے البتہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کمپیوٹر سائنس میں کافی پرابلمس کے لیے بعض کا جو ڈیٹا ہم استعمال کر رہے ہیں یا جس ڈیٹا کے بارے میں ہم کوئی مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں اس کی ترتیب اس کی آرگنائزیشن ایک خاص اہمیت حاصل کرتی ہے اور یہ اہمیت اس طرح پھر ہم ہینڈل کرتے ہیں کہ ہم خاص طریقے سے اس ڈیٹا کو اسٹور کرتے ہیں تاکہ ہم جو کمپیوٹر پروگرام لکھیں وہ ہمیں وہ جواب جو ہم چاہتے ہیں جلد از جلد از جلد ہمیں دے سکے اب آپ کے سامنے یہ سلائیڈ ایک موجود ہے جس پہ اس کورس کے گولز کے بارے میں تین پوائنٹس لکھے ہیں آئیے ان پوائنٹس کو دیکھتے ہیں پہلا پوائنٹ یہ کہتا ہے کہ prepares the students and is prereqs for the more advanced material students will and in لیئر کورسز اب یہ بات میں شروع میں کہہ چکا ہوں دوسرا point course will know data structures such as dynamic arrays link list stacks queues trees and graphs اب ان میں سے ارے کا آپ ارے کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں پہلے کورس میں وہاں پہ آپ نے اریز استعمال کی اس میں آپ نے پروگرامس بھی لکھے البتہ یہ جو بکیا کو چیزیں ہیں link list stacks queues trees اور گرافس ہم ان ان کے بارے میں اس کورس میں پڑھیں گے اور ان کا استعمال بھی دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ کون سی کمپیوٹر سائنس کی پرابلمس ہیں جن میں یہ ڈیٹا اسٹرکچرز استعمال ہوتے ہیں اور آخری ایک نہایت اہم گول جو اس کورس کا ہے وہ یہ کہ ہم یہ ڈیٹا اسٹرکچرز جو ہیں ان کو ہم سی پلس پلس میں امپلیمنٹ بھی کریں گے یعنی ہم پروگرامنگ اسائنمنٹس کریں گے جس سے ہمیں یہ ان ان ڈیٹا اسٹرکچرس کی اہمیت ان کا استعمال ظاہر ہوگا تاکہ آپ آئندہ دوسرے کورسز میں جب آپ کو کوئی پرابلم سامنے آپ کے آئے تو آپ یہ جانچ سکیں کہ کون سا ڈیٹا اسٹرکچر اس پرابلم کے لیے مناسب ہے اچھا اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے ایک کورس پڑھنا ہے البتہ جیسے کہ یہ دوسری سلائیڈ میں نظر آ رہا ہے کہ آپ نے اس کورس میں ایک گریڈ بھی حاصل کرنا ہے اب گریڈ کی ترتیب کچھ ایسے ہوگی یعنی وہ کون سے وہ کون سے امتحانات اور اسائنمنٹس ہیں جن کی بنا پہ آپ کا فائنل گریڈ بنے گا ان میں سے پہلی چیز ٹرم ایگزام ون یہ تقریباً پندرہ لیکچر کے بعد ہوگا اور اس کا پورے گریڈ کے تناسب میں بیس فیصد حصہ ہوگا ٹرم ایگزام ٹو جو ہے وہ تقریباً تیس لیکچرز کے بعد ہوگا اور یہ بھی بیس فیصد حصے کا حامل ہوگا اور آخر میں فائنل امتحان جو کہ پینتیس فیصد ہے یعنی اس میں پورے سیمسٹر کا مواد کور ہوگا اچھا یہ تو ہوئے امتحانات البتہ جیسے کہ آپ نے پہلے کورس میں دیکھا تھا کہ جب بھی آپ کوئی مضمون پڑھتے تھے تو آپ کو کوئی پروگرامنگ اسائنمنٹ کرنی پڑتی تھی اسی طرح اس کورس میں بھی کافی پروگرامنگ اسائنمنٹس ہوں گی اور ان اسائنمنٹس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے گریڈ حاصل کرنا ہے بلکہ ایک یہ کہ آپ کو پروگرامنگ سی پلس پلس میں خاص طور پہ ایڈوانس پروگرامنگ آپ کو آئے دوسرا آخر کار یہ ڈیٹا اسٹرکچرز آپ نے کمپیوٹر کے اوپر استعمال کرنے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہو کہ یہ ڈیٹا اسٹرکچرز کی پروگرامنگ کرتے کیسے ہیں اچھا ان امتحانات پروگرامنگ اسائنمنٹس اور بقیہ مواد جو اس کورس کے لیے ہم استعمال کریں گے ان کے بارے میں وی یو کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر تفصیلات موجود رہیں گی اور وقتاً فوقتاً ہم ان تفصیلات کو اپ ڈیٹ بھی کرتے رہیں گے میں اپنا تعارف کرا دوں کیونکہ یہ پہلا کورس ہے جس میں میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں میرا نام سہیل اسلم ہے میں اس وقت ایک کمپنی لاہور میں سافٹ ویئر ہاؤس ٹیکنالوجکس اس میں کام کرتا ہوں وہاں پہ میری پوزیشن وائس پریزیڈنٹ ڈیولپمنٹ ہے اس سے پہلے انیس سو ترانوے سے انیس سو اٹھانوے تک میں ایسوسیٹ پروفیسر تھا کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ میں Lahore university of management sciences میں اس سے پہلے دو سال میں centre for super computing research and development university of Illinois یہ شکاگو کے پاس ایک بڑی مشہور یونیورسٹی ہے اور بلکہ اگر آپ کو نیٹس کے براؤزر کا پتا ہے تو نیٹس کے براؤزر یونیورسٹی آف النوئے میں ہی لوگوں نے لکھا تھا اور اس کے بعد وہ ایک کمپنی بنی تھی اس سے پہلے انیس سو نوے میں میں نے اسی یونیورسٹی سے P H D computer science میں حاصل کی تھی اور پھر انیس سو بانوے میں پاکستان آ گیا تھا تو آئیے آپ واپس کورس کی طرف چلتے ہیں اور اگلی سلائیڈ میں ہم پہلے یہ گفتگو کریں کہ آخر ڈیرا اسٹرکچرز کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی یا محسوس ہوتی ہے اور یہ کن مسائل کا حل ہم ان ڈیٹا اسٹرکچرس کے ذریعے حاصل کرتے ہیں تو پہلا پوائنٹ جو سلائیڈ پہ ہے وہ یہ کہ ڈیٹا اسٹرکچرس جو ہیں وہ آپ کو ڈیٹا کو ایک خاص ترتیب میں لانے دیتے ہیں کمپیوٹر پہ تاکہ آپ کے جو کمپیوٹر پروگرامس ہیں وہ زیادہ افیشینٹ اب یہ افیشنسی لفظ جو ہے اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ بہتر ہو جائیں بلکہ ہم دیکھیں گے کہ اس کے معنی کئی ہیں یعنی کہ وہ پروگرام جو ہے وہ جلدی چلے جواب جلدی ہمیں دے دوسرا وہ کمپیوٹر کے ریسورسز جن میں میموری بھی ہے ڈسک بھی ہے وہ کم سے کم استعمال کرے کیونکہ ایک کمپیوٹر کے اوپر اور بھی کئی پروگرامز چل رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا ہے کہ جیسے جیسے یہ کمپیوٹرز اور طاقتور ہوتے جا رہے ہیں مطلب آپ کے سامنے ہی پینٹیم 100 ہنڈریڈ پھر 200 ہنڈریڈ پھر 300 اور آپ گیگا ہرٹس میں وہ چلا گیا ہے میموری بھی بڑھتی جا رہی ہے ڈسک بھی بڑی ہو گئی ہے کمپیوٹر نیٹ ورکس بھی اتنے تیز ہو گئے تو اس سے یہ بھی ایک نتیجہ ہوا ہے کہ لوگوں نے مشکل سے مشکل ترین پرابلمس جو ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کی بھی ہے اور کر بھی رہے ہیں اچھا اب صورت حال یہ ہے کہ جیسے جیسے ایپلیکیشن کمپلیکس ہوتی جا رہی ہیں تو ان کے لیے کمپیوٹنگ ریسورسز بھی زیادہ چاہیے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ذرا مشکل ہوا تو آپ کہیں کہ بھئی آپ مجھے ایک اور تیز کمپیوٹر خرید کے دو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم پروگرامنگ کے ذریعے ڈیٹا اسٹرکچرز کے ذریعے اور الگریدمس کے ذریعے یہ ایک نیا لفظ ہے جس کے بارے میں ہم اور تفصیل سے بات کریں گے کہ ہم ان چیزوں کے ذریعے بھی جو مسائل ہم کمپیوٹر کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں وہ جلد از جلد حل کر سکے اور ہمارا خرچہ بھی اتنا زیادہ نہ ہو اب آرگنائزنگ ڈیٹا یہ لفظ ہم نے ابھی استعمال کیا اس کا مقصد کیا ہے مقصد اس کا یہ ہوگا کہ ہم ڈیٹا کو اس طرح آرگنائز کریں کہ ہم اس میں سے جو اپنی پسند کا ڈیٹا یا جس جو ڈیٹا ہم چاہتے ہیں اس کو ہم نکال سکیں یہ خیال رہے کہ یہ ڈیٹا آخر میں کمپیوٹر کے اندر ہوگا تو ہم نے اس کو باہر لانا ہے ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں اور نہ صرف اس کو دیکھنا چاہیں گے بعض کا تو ہم اس کے اوپر کچھ کیلکولیشنس کرنا چاہیں گے مثلا آپ کے پاس کوئی نمبرز ہیں آپ اس کی ان نمبرز کی ایوریج نکالنا چاہتے ہیں آپ اس کی اسٹینڈرڈ ڈیویشن نکالنا چاہتے ہیں یا اور کوئی اس قسم کے کام کرنا چاہتے ہیں مے بی آپ کے پاس ناموں کی ایک لسٹ ہے اس میں سے آپ ایک خاص نام ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ وہ لسٹ میں وہ نام شامل ہے کہ نہیں اور یہ چیز آہستہ آہستہ آپ پہ ظاہر ہوگی کہ جو ڈیٹا اسٹرکچرز ہم استعمال کریں گے کسی خاص پرابلم کے حل کے لیے اور اس کے ساتھ جو الگریدم ہم استعمال کریں گے اگین یہ دوبارہ وہی لفظ آ گیا ایلگردم لیکن الگریدم بیسکلی ایک کمپیوٹر پروگرام فی الحال سمجھیں یا اس کو آپ پروسیجر بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہمیں ضروری نہیں کہ خاص اس کے لیے کوئی کمپیوٹر پروگرام لکھیں لیکن یہ چیز سامنے ضرور آئے گی کہ جو ڈیٹا اسٹرکچر اور ایلگردم ہم استعمال کریں گے یا جو ہم استعمال کرنا چاہیں گے اس کی بنا پہ کچھ نتائج برآمد ہوں گے بعض کا یہ ہمیں لگے گا کہ یہ ڈیٹا اسٹرکچر کو ٹھیک نہیں ہے کیونکہ پرابلم کا حل جو ہے بڑی دیر سے آ رہا ہے ہم بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں جواب ہی نہیں آ رہا تو چانسز ہیں کہ یہ مسئلہ سی پی یو کا یا میموری کا نہیں ہے یہ مسئلہ شاید ڈیٹا اسٹرکچر کا ہے تو یہ چیز سامنے آئے گی اور ہم اس کی مثالیں دیکھیں گے بلکہ آپ کی جو پروگرامنگ اسائنمنٹس ہوں گے اس میں آپ یہ چیز ایکچولی چیک کریں گے کہ جو ڈیٹا اسٹرکچر آپ نے استعمال کیا آیا اس سے کوئی فائدہ ہوا یا نقصان ہوا یا آپ کے سامنے دو ڈیٹا اسٹرکچرس تھے تو ان میں سے کون سا بہتر ہے کون سا پرابلم کے لیے مناسب ہے اور کون سا نہیں ہے میں نے لفظ افیشنسی استعمال کیا تھا اگر آپ کو فکرہ یاد ہو افیشنٹ پروگرامس اب افیشنسی کا کیا مطلب ہے اس سلائڈ کی طرف دیکھیے solution is set to be efficient if it solves the problem within its resource constraints اب اس کا مطلب کیا ہے اگر آپ اپنے کمپیوٹر کو دیکھیں تو اس میں سی پی یو ہے اس میں ہارڈ ویئر ہے اس میں میمری ہے اور دوسرا آپ کے پاس وقت ہے اب فرض کریں کہ آپ ایک پرابلم حل کرنا چاہتے ہیں اور اس کا جواب جو ہے وہ دو مہینے کے بعد آتا ہے آپ کہتے ہیں یار میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے میں اتنا انتظار نہیں کر سکتا اس کا اب کیا کیا جائے دوسرا پرابلم کا ڈیٹا اتنا زیادہ کہ آپ کی ڈسک کے اوپر فٹ ہی نہیں آتا تو اب کیا کیا جائے تو وہاں پہ پھر پھر وہی ریسورس کا مسئلہ آ جاتا ہے تو آخر کار یہ نتیجہ سامنے آئے گا کہ آپ نے اپنے کمپیوٹر یا اپنے کمپیوٹر کے ریسورسز کو دیکھتے ہوئے ایسے پروگرامز لکھنے ہیں جو کہ آپ کو جواب جلد از جلد نکال کے دیں تاکہ آپ اپنا اپنا بقیہ کام آگے بڑھا سکیں اب یہ بھی ضرور ہے اگر آپ یہ دوسرا پوائنٹ دیکھیں سلائیڈ پہ کہ ان ریسورسز کی ان ٹائم کی کچھ قیمت ہے اب یہ قیمت آپ کیسے ادا کرتے ہیں فرض کریں ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو ایک بہتر سی پی یو چاہیے اور اس کا علاج یہی ہے کہ آپ بازار سے جا کے آپ وہ قیمتی سی پی یو خریدیں آپ کو زیادہ میموری چاہیے چلیں وہ بھی لینی پڑے گی جہاں تک ایلگردمس اور ڈیٹا اسٹرکچرس کا تعلق ہے خیر وہ اگر آپ اچھے پروگرامر ہیں تو آپ کو اپنا وقت لگانا پڑے گا اور جب آپ کمپنیز میں جا کے کام کریں گے تو اسی وقت کی آپ کو تنخواہ ملے گی یہی آپ کی روزی کا ایک ذریعہ بن جائے گی تو نتیجہ تن یہ ساری چیزیں جو ہیں ریسورسز ٹائم آپ کا ٹائم کمپیوٹر کا ٹائم یہ مل کے ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے جو کمپیوٹر کے ذریعے ایک مسئلے کا حل ڈھونڈا آیا وہ مفید ہے کہ نہیں ہے اس کی افادیت اگر ظاہر نہیں ہوتی تو پھر مطلب یہی ظاہر ہوا کہ یا تو وہ پروگرام ٹھیک نہیں ہے یا وہ کمپیوٹر پرابلم کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو اب اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا پڑے گا اب اس کورس میں ہم یہ نہیں کریں گے کہ جب بھی کوئی مسئلہ سامنے آتا ہم کہیں گے کہ بھائی جا کے ایک بہتر کمپیوٹر خریدو ایک اور کورس ہے بعد میں کمپیوٹر آرکیٹیکچر کا جس میں آپ دیکھیں گے کہ کمپیوٹر خود جو ہے اس کے اندر کیا صلاحیتیں ہوتی ہیں جن کو بروئے کار لا کے آپ اپنے پرابلمس کا حل جو ہے وہ جلد از جلد ڈھونڈ سکتے ہیں اس کورس میں ہم سافٹ ویئر کے ذریعے یعنی ڈیٹا اسٹرکچرز الگریدمس یعنی کہ وہ ریسیپیز جو ہوتی ہیں جن کے ذریعے مختلف مسائل جو ہم حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کمپیوٹر کے ذریعے ان کا نتیجہ جلد از جلد ظاہر ہوتا ہے اچھا اب اب آئیے کہ آپ کے سامنے ایک مسئلہ ہے آپ کے سامنے ایک پرابلم ہے تو اب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اس پرابلم کے لیے کون سا ڈیٹا اسٹرکچر مناسب رہے گا یہ زاویہ ایک پرابلم کو حل کرنے کا آپ انٹروڈکشن جو سی کا اور سی پلس پلس کا کورس تھا اس میں یہ دیکھ چکے ہیں کہ کب ارے استعمال کی جائے اس ارے کا سائز کتنا ہونا چاہیے کب پوائنٹرز استعمال کیے جائیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ پروگرامنگ کے لحاظ سے آپ نے یہ حل ڈھونڈنے کی کوشش کی البتہ اگر آپ اس سلائڈ کی طرف دیکھیں تو جن پوائنٹس کو آپ کو سامنے رکھیں اور مد نظر رکھنا ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے آپ اپنی پرابلم کو دیکھیں کہ وہ کون سے ریسورسز ہیں جو کہ آپ کو اس پرابلم حل کرنے کے لیے درکار ہوں گے مثلا آپ کے پاس ڈیٹا بہت زیادہ ہے لٹس کو گیگا بائٹس میں چلا جاتا ہے آپ اپنے کمپیوٹر کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر تو لیٹ سے مے بی کوئی دو سو میگا بائٹ کی صرف ڈسک لگی ہوئی ہے اب وہ سارا ڈیٹا اس کمپیوٹر میں میں کیسے لاؤں گا اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر اس مسئلے کا حل پروگرامنگ سے تو نہیں ہو سکتا یہ تو اب آپ کو ایک بڑی ڈسک لینی پڑے گی دوسرا point determine the basic operation that must be supported quantify the resources for each problem اب اس کا کیا مطلب ہے فرض کریں کہ جو پرابلم ہے اس میں آپ نے ڈیٹا کسی ڈیٹا بیس میں یا کمپیوٹر کے اندر ڈال کے پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کوئی خاص ڈیٹا آئٹم موجود ہے کہ نہیں مثلا ایک ٹیلیفون کی ڈائریکٹری لے لیں وہ ڈائریکٹری آپ ساری کمپیوٹر پہ ڈال دیتے ہیں اس کے اندر بیس لاکھ چالیس لاکھ میں بھی اسی لاکھ کے قریب نام ہیں اب آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ اس ڈائریکٹری میں کسی خاص شخص کا نام ہے کہ نہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ جواب اس کو جلد از جلد ملے مے بی وہ آپ آپ سے یہ بھی ریکوائرمنٹ ہو کہ اس کے اندر اور ناموں کو ایڈ کرنا ہے اور بعض کا یہ نام اس میں سے کچھ نکالنے بھی پڑ جاتے ہیں یہ وہ سارے آپریشن ہیں جن کو آپ کو مد نظر رکھنا پڑے گا جب آپ ایک خاص ڈیٹا اسٹرکچر چنیں گے تیسرا point select the data structure that best meets these requirements اچھا اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کوئی اتنا تجربہ نہیں ہے تو میں اب کیسے جانچوں کہ ایک خاص ڈیٹا اسٹرکچر اس پرابلم کے لیے صحیح ہے کہ نہیں اب سچی بات ہے کہ یہ تو تجربے سے حاصل ہوتی ہے چیز ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کے سامنے کتابیں ہیں آپ کے سامنے انٹرنیٹ ہے آپ کے سامنے اور لوگ ہیں جنہوں نے ایسے ایسی پرابلمس میں بھی پہلے حل کی ہوئی ہیں تو جیسے نارملی ہوتا ہے مختلف زندگی کے پہلو میں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگوں نے اس کو اس مسئلے کو کیسے حل کیا اور اگر آپ کو ایک اچھی مثال مل جائے تو آپ وہی مثال پھر استعمال کرنے کی کوشش کریں گے یہ میں ضرور کہتا چلوں کہ اس کورس کے بعد آپ انتہائی تجربہ کار تو ضرور نہیں بن سکیں گے البتہ آپ کو کافی آئیڈیا ہو جائے گا کہ آخر یہ کمپیوٹر سائنس میں جو ہم مسائل حل کرتے رہتے ہیں ان میں کون سے ڈیٹا اسٹرکچرز استعمال ہوتے ہیں اور کون سے الگریدمس استعمال ہوتے ہیں اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں اب آپ نے کچھ تو فیصلہ کیا کہ ڈیٹا اسٹرکچر کون سا استعمال کرنا ہے پہلا پوائنٹ ہے کہ are all data inserted in the data structure at the beginning or the insertion interspersed with other operation اب آپ اپنے ڈیٹا کو دیکھیے کہ آپ نے اس کو کمپیوٹر میں ڈال دیا اب فرض کریں کہ آپ نے اس میں اور ڈیٹا ڈالنا ہے اب وہ ڈیٹا جو ہے وہ پرانے ڈیٹے کے شروع میں جائے گا درمیان میں جائے گا آخر میں جائے گا اب آپ پہلے کورس میں اریز کے بارے میں پڑھ چکے ہیں اگر آپ اریز کو لیں فرض کریں کہ وہ آپ کے پاس سو لوکیشن والی ایک ارے ہے اس میں سے پہلی پچاس کے اندر آپ نے کچھ نمبر ڈال دیے اب میں کہتا ہوں کہ اس کے شروع میں ایک اور نمبر ڈالو اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا وہ بکیا پچاس جو ہیں ان کو کسی طریقے سے آپ رائٹ پہ شفٹ کریں گے تاکہ یہ جو نیا ڈیٹا آئٹم آ رہا ہے اس کی کوئی جگہ بن سکے ورنہ تو اس کی جگہ ہی نہیں ہے فرض کرے میں کہتا ہوں کہ پچیسویں لوکیشن پہ جا کے اس نمبر کو لگا دو اب وہ جو چھبیس سے پچاس تک نمبر ہیں ان کو اپنی جگہ سے ہلنا پڑے گا ورنہ یہ پچیسویں نئے آئٹم کی جگہ نہیں بنے گی دوسرا سوال جو سلائڈ پہ ہے وہ کہتا ہے کہ can the data be deleted یعنی اگر یہی ارے کی مثال لیں میں کہتا ہوں کہ جو ستائیسویں پوزیشن پہ ڈیٹا آئٹم ہے اس کو نکال دو اب اگر اس کو نکالنا پڑے تو وہ کیسے نکلے گا اور وہ کہاں جائے گا اس کے نکالنے کے بعد جو درمیان میں خلا سی پیدا ہو جائے گی اس خلا کا کیا کیا جائے گا تیسرا سوال سلائیڈ پہ کہتا ہے are all data processed in some well defined order or is random ایکسس الاؤڈ دوبارہ ارے کی مثال لیں کیا جب بھی آپ ارے میں سے کچھ ڈیٹا نکالنا چاہتے ہیں تو شروع کی لوکیشن یعنی زیرو لوکیشن یا ون لوکیشن سے آپ شروع ہوتے ہیں اور پچاسویں لوکیشن کی جانب چلتے جاتے ہیں اور جہاں پہ آپ کو ڈیٹا ملتا ہے وہاں سے آپ اس کو نکال لیتے ہیں اب فرض کریں کہ میں ایسے نہیں چاہتا میں کہتا ہوں پچیسویں لوکیشن سے نکالو پھر میں کہتا ہوں تیرہ تیرہویں لوکیشن پہ جو ڈیٹا اس کو نکال دو یعنی میں جو آپ سے کہتا ہوں کہ فلانا ڈیٹا نکالنا ہے اس میں کوئی ترتیب نہیں نظر آتی کبھی میں ادھر جا رہا ہوں کبھی میں ادھر جا رہا ہوں اگر ایسا رینڈم ایکسس ہے لفظ رینڈم کا مطلب یہی ہے کہ آپ کہہ نہیں سکتے کہ اگلی کون سی لوکیشن ہوگی جس کے بارے میں میں کہوں گا کہ یہاں سے ڈیٹا مجھے نکال دو یا یہاں میرا ڈیٹا ڈال دو نیا ڈیٹا یا یہاں پہ جو ڈیٹا پڑا ہوا ہے اس کو ختم کر دو اب ڈیٹا اسٹرکچرس کی فلاسفی کیا ہے یہ اگلی سلائیڈ دیکھیے جیسے کہ پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں each data structure has cost and benefits یعنی جو بھی آپ ڈیٹا اسٹرکچر اپنے پروگرام میں استعمال کریں گے اس سے آپ کو کچھ فائدہ ہوگا لیکن اس فائدہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو کچھ قیمت ادا کرنی پڑے گی جو کہ ہم کہہ چکے ہیں پہلے کہ کمپیوٹر کے ریسورسز ہو سکتے ہیں اور آپ کا وقت ہو سکتا ہے اور یہ بھی خیال رہے کہ یہ مسئلہ جو یا پرابلم آپ حل کر رہے ہیں یہ آپ کے لیے نہیں ہے وہ آپ کے کسی کلائنٹ کی ہے آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں اور آپ ایک کمپیوٹر پروگرام بنا رہے ہیں جو کہ کوئی کلائنٹ آپ کا استعمال کرے گا اب اگر اس کلائنٹ کو اس پرابلم کا جواب جو ہے وہ جلدی نہیں ملتا تو وہ آپ سے آئندہ شاید دوبارہ کبھی پروگرام نہ بنوائے گا نہ آپ سے خریدے گا دوسرے پوائنٹ کی طرف چلیے rarely is one data structure better than other in all situation یعنی اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یار یہ ارے جو ہے یہ ہر جگہ بڑی ٹھیک کام آتی ہے لیکن ایسا ضروری نہیں کہ ہمیشہ ہو مختلف حالات میں مختلف ڈیٹا اسٹرکچرز مناسب لگیں گے اور بعض کا تو آپ کو ایسے بھی لگے گا کہ اس پرابلم کے لیے دو ڈیٹا اسٹرکچرز تقریباً ٹھیک ہیں اب اگر آپ کو ایسا نظر آئے تو اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان میں سے کون سا چنا جائے اب یہ آپ بحث تو نہیں کر سکتے بہتر ہے کہ جو اس وقت مناسب لگے وہ چن لیں اور ایک اسکل جو ہم اس کورس میں حاصل کریں گے جو کہ آپ آئندہ کورسز میں بھی استعمال کریں گے وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ آج جو میں نے فیصلہ کر لیا کہ بھائی ارے استعمال کرنی ہے وہ اب آئندہ صدیوں تک وہی فیصلہ قائم رہے گا ہم پروگرامنگ کچھ اس طرح بھی سیکھیں گے کچھ اس طرح کریں گے کہ آج اگر ہم نے ایک ڈیٹا اسٹرکچر استعمال کیا ہے تو کل اگر ہمیں لگتا ہے کہ وہ ڈیٹا اسٹرکچر اب اتنا مفید نہیں اور ہم اس کی جگہ کوئی اور ڈیٹا اسٹرکچر لانا چاہتے ہیں تو ہم اپنے پروگرام میں وہ نیا ڈیٹا اسٹرکچر لے آئیں اور اس سے بکیا پروگرام پہ کوئی مضر اثر انداز نہ ہو یہ بھی ایک اسکل ہے جو کہ ایز اے پروگرامر آپ کو حاصل کرنی ہوگی اور یہ اسکل پریکٹس کے ساتھ ہی آتی ہے تو یہ نہ سوچیں کہ یہ کوئی کتابی چیز ہے جو کہ آپ پڑھ کے سیکھ جائیں گے اگلے پوائنٹ کی طرف چلیے data structure requires space for each data item stores time to perform each basic operation and program effort یہ باتیں ہم شروع میں کہہ چکے ہیں اب اس کورس کے گولز کی طرف آئیے پہلا پوائنٹ یہ کہتا ہے کہ reinforce the concept that cost and benefits exist for every data structure اور یہ ہم پریکٹس کے ذریعے دیکھیں گے دوسرے پوائنٹ پہ آئیے learn commonly used data structures and these form a programmers basic data structure toolkit اب جیسے کہ پہلے کورس میں آپ نے پروگرامنگ سیکھی اس پروگرامنگ کے دوران آپ نے پروگرامنگ لینگویج کی جو فیسلٹیز ہیں مثلا لوپ کیسے بناتے ہیں فنکشنز کیسے بناتے ہیں اریز کا استعمال پوائنٹرز کا استعمال کلاسز کیا ہوتی ہیں اور مختلف پرابلمس کے لیے آپ پروگرام کیسے لکھتے ہیں اس سے آپ کو کچھ مہارت حاصل ہو گئی ہے اس پروگرامنگ لینگویج کو اس کورس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم کافی ڈیٹا اسٹرکچرز استعمال کریں گے اور آخر میں آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے آپ کے پاس ایک تھیلا سا بن گیا ہے جس میں یہ کافی ڈیٹا اسٹرکچر آپ کے پاس موجود ہیں اور جب کوئی پرابلم آپ کے سامنے آئے گی تو آپ اس تھیلے میں سے جو بھی مناسب ڈیٹا اسٹرکچر ہوگا وہ نکال کے کہیں گے اس پرابلم کے لیے یہ ڈیٹا اسٹرکچر مناسب ہے تیسرے پوائنٹ کی طرف چلیں understand how to measure the cost of data structure اور program these techniques also allow you to جج the merits of new data structures that you or others might invent اچھا اب ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ ایک پرابلم کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ دو ڈیٹا اسٹرکچرس مناسب ہیں اب آپ نے ایک کو استعمال کیا دوسرے کو استعمال کیا اب آپ کیسے کہیں کہ ایک دوسرے سے بہتر ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ دونوں کے پروگرام لکھیں جس میں ایک ڈیٹا اسٹرکچر ایک پروگرام میں اور دوسرا اسٹرکچر جو ہے وہ دوسرے پروگرام میں استعمال کیا گیا اور دونوں پروگرامس ایک ہی مسئلے کو حل کرتے ہیں دونوں کو چلا کے دیکھا اور ایک کا ریزلٹ جو ہے وہ ذرا جلدی آ گیا دوسرے کا ریزلٹ جو ہے وہ دیر سے آیا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پہلا ڈیٹا اسٹرکچر تھا وہ دوسرے سے بہتر تھا لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پرابلم جس مسئلے کو حل کر رہی ہے اس میں ڈیٹا بڑھ گیا ہے آج آپ کے پاس ایک لاکھ نام تھے ٹیلی فون ڈائریکٹری میں اب وہ دس لاکھ ہو جاتے ہیں جب وہ دس لاکھ کے اوپر پروگرام چلایا تو پتا یہ چلا کہ پروگرام ون جو تھا وہ اب زیادہ ٹائم لے رہا ہے اور پروگرام ٹو جو ہے وہ ایک دم بہتر ہو گیا ہے تو اس کا کیا نتیجہ ہوا کہ ڈیٹا اسٹرکچر ایک جو تھا وہ غلط تھا ایسا نہیں ہے یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب آپ کمپیوٹر پروگرام لکھتے ہیں تو جو جس ڈیٹا کو آپ نے اس پروگرام کے ذریعے مینیپولیٹ کرنا ہے یعنی اس ڈیٹا کے اندر سے کچھ نتائج حاصل کرنے ہیں اس ڈیٹا کا جو سائز ہے مقدار جو ہے وہ بدل سکتی ہے آج زیادہ ہے کل کم ہو سکتی ہے آج کم ہے کل زیادہ ہو سکتی ہے تو یہ بھی آپ کو نظر آئے گا کہ بعض ڈیٹا اسٹرکچر جو ہیں وہ کم مقدار کے ڈیٹا کے لیے بہتر ہیں زیادہ کے لیے نہیں بہتر لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب میں مستقبل کے بارے میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ڈیٹا بڑھے گا یا کم ہوگا میرے پاس کوئی اور طریقہ ہونا چاہیے جس سے میں آج ہی کسی طریقے سے فیصلہ کر کے بتا سکوں کہ جب ڈیٹا اتنا ہوگا تو یہ ڈیٹا اسٹرکچر بہتر ہے جب ڈیٹا اتنا ہوگا تو یہ دوسرا ڈیٹا اسٹرکچر بہتر ہے اس کے لیے ہم اس کورس میں کچھ میتھمیٹیکل انالیسز بھی کریں گے کچھ میتھمیٹیکل ٹولس استعمال کریں گے جن کے ذریعے ہم یہ ثابت کریں گے کہ ایک ڈیٹا اسٹرکچر دوسرے سے بہتر ہے کیونکہ اس کے استعمال سے نتیجہ جلدی ظاہر ہو جاتا ہے یا اس پرابلم کا حل جلدی سامنے آ جاتا ہے اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں اس سلائڈ کا ٹائٹل اریز ہے اب یوں آپ کو محسوس ہوگا یہ تو پھر وہی کہانی شروع ہوگی جو ہم نے پہلے کورس میں کی تھی چونکہ آپ نے اریز کے بارے میں کافی پڑھا ہے پہلے کورس میں اس ان اریز کو آپ نے استعمال بھی کیا ہے تو اریز کے بارے میں ایک پروگرامنگ لینگویج کے زاویے سے تو میں بات نہیں کروں گا چند باتیں میں اریز کے بارے میں کہوں گا اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اریز کے ذریعے ہم اور کمپیوٹر سائنس کی پرابلمس کیسے حل کر سکتے ہیں اس سلائڈ کی جانب دیکھیے میں نے اس سلائڈ کے اوپر ایک پروگرام لکھا ہوا ہے چھوٹا سا سی کا جو کہ ایک انٹیجر ارے ایکس جس کا سائز 6 ہے ڈکلیئر کرتا ہے اس کے بعد ایک لوکل ویریبل جے ہے اور اس کے بعد ایک لوپ ہے جو کہ ایکس کی ہر لوکیشن میں دو ضرب جے کی ویلیو ڈال دیتا ہے اس پروگرام کے اندر کوئی خاص مسئلہ حل نہیں ہو رہا یہ صرف یہ ظاہر کر رہا ہے کہ ارے کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے اور یہ آپ پہلے کورس میں دیکھ چکے ہیں اچھا اریز کے بارے میں چند چیزیں یاد دہانی کے لیے کہ ارے کی ڈیکلریشن کا طریقہ انٹ ایکس سکس یا فلوٹ ایکس سکس یا ڈبل ایکس سکس یہ آپ اپنی پروگرامنگ اسائنمنٹس میں کر چکے ہیں اب ایک ارے کی کیا خصوصیت تھی ارے کی خصوصیت یہ تھی کہ کمپیوٹر کی میمری میں جتنی لوکیشنز اس ارے کے لیے ہوتی ہیں اس میں جو ڈیٹا ہے وہ سب ایک قسم کا ہوتا ہے یعنی اگر آپ یہ انٹ ایکس سکس کو لیں تو ایکس کی جتنی لوکیشنز ہیں یعنی چھ لوکیشنز ان چھ لوکیشنز میں آپ صرف انٹیجرز ہی رکھ سکتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلی لوکیشن میں آپ انٹیجر رکھتے ہیں دوسری میں آپ فلوٹنگ پوائنٹ نمبر رکھتے ہیں تیسرے میں آپ کیریکٹر رکھتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ ہو سکتا ہے لیکن ارے کے ذریعے نہیں اس کے لیے اور طریقہ کار استعمال کرنا پڑے گا اچھا یہ ارے ایکس جو ہے یہ ایکس آخر کیا چیز ہے ایکس اصل میں اس کلیکشن کا یعنی کہ یہ جو سارے کٹھے ایک ہی قسم کے آئٹمس ہیں ان کا ایک نام ہے جزوی نام ہے اور ان میں سے ایک ایک سیل جو ہے اس کو ہم نمبر دیتے ہیں پہلا سیل زیرو سی میں اور سی پلس پلس میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ پہلا سیل زیرو دوسرا ایک دو تین اور اگر ہمارے پاس چھ سیل تھے تو آخری سیل جو ہے اس کا نمبر پانچ ہوگا اور سلائڈ پہ آخری آئٹم کہ to access use the array name and an index یہ جو نمبر ہوتا ہے اس کو ہم انڈیکس کہتے ہیں اور اس کے لکھنے کا انداز ہے کہ آپ ارے کا نام یعنی ایکس اس کے بعد اسکوائر بریکٹس میں وہ نمبر ڈال دیتے ہیں تو آپ کہنے کی کوشش یہ کر رہے ہیں اگر آپ لکھیں ایکس زیرو کہ جو اس کا پہلا آئٹم ہے میرا مطلب ہے کہ وہ وہ آئٹم یعنی میں اس آئٹم سے کچھ کرنا چاہتا ہوں میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں میں اس میں کچھ چیز ڈالنا چاہتا ہوں اور اگر آپ کمپیوٹر کی میموری میں جائیں اور اگلی سلائڈ کو دیکھیں تو چھ لوکیشنز کمپیوٹر کی میموری میں کنٹیگوس ہوں گی یہ لفظ انگریزی کا کنٹیگوس اس کے معنی ہے کہ یقہ بعد دیگرے یعنی کہ یہ نہیں ہوگا کہ ایکس زیرو کے بعد کوئی اور ڈیٹا یعنی کہ وائر ارے کا کچھ آئٹم آ جائے اور یہ بھی چیز ثابت ہے کہ کمپیوٹر کی میموری جو ہے وہ بھی ایک ارے ہے اور اگر آپ اس کو ایز اے ارے سمجھیں اور سوچیں تو یہ ریالٹی سے کوئی خاص دور نہیں ہے یہ واقعی ایسا ہے کہ کمپیوٹر کی میموری جو ہے وہ ایک بہت بڑی ارے ہے یعنی کہ اگر آپ ایک کمپیوٹر کی میموری میں سے آپ کے پاس دو میگا بائٹ کی میموری ہے تو اس دو میگا بائٹ کو آپ سمجھے کہ آپ کے پاس ٹو ملین بڑی ایک ارے ہے اور اس کے ایک ایک آئٹم کا سائز 32 ٹو بٹس ہے اب یہ باتیں جو ہیں یہ اب آپ اور کورس میں پڑھیں گے کمپیوٹر آرگنائزیشن کے کورس میں پڑھیں گے اسمبلی لینگویج کے کورس میں پڑھیں گے کہ یہ کمپیوٹر کی میموری کیا ہوتی ہے یہ کیسے کام کرتی ہے اس کی جو الیکٹرانکس ہے وہ کیسے کام کرتی ہے ہمارے لیے یہ چیز کافی ہے کہ کمپیوٹر کی میموری جو ہے وہ اصل میں ایک بہت بڑی ارے ہے اگر آپ کے پاس گیگا بائٹ میموری ہے تو وہ گیگا بائٹ سائز کی ارے ہے اور اس ارے کے اندر ہم اپنے پروگرامس بھی ڈال لیں گے اپنا ڈیٹا بھی ڈالیں گے اور بقیہ چیزیں بھی ادھر ہی جائیں گی اگلی سلائڈ پہ دیکھتے ہیں کہ یہ ارے کا نام آخر کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے پہلا آئٹم اگر آپ دیکھیں تو x is an array name but there is no variable x x is not an L value اب یہ آپ کے لیے ایک نیا لفظ ہے ایل ویلو کا مطلب ہے کہ وہ ویریبل جو کہ کسی اکویژن یعنی کہ اسائنمنٹ میں اگر وہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ بائیں ہاتھ پہ اگر آ سکتا ہے تو وہ ایل ویلو ہے یعنی کہ وہ کمپیوٹر کی میموری کی ایک لوکیشن ہے جس میں آپ کچھ ڈال سکتے ہیں اب اگر سلائڈ پہ آپ دوسرا آئٹم دیکھیں تو اگر آپ ایک پروگرام میں لکھیں انٹ اے بی تو اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ B is equal to two یہ ایک اسائنمنٹ ہے یعنی کمپیوٹر کی میموری میں لوکیشن جس کو ہم نے بی نام دیا ہے اس میں نمبر دو ڈال دو اے اکول بی اس کا مطلب ہے کہ جو چیز بی میں پڑی ہے اس کو اے میں بھی ڈال دو یعنی کہ یہ اصل میں کاپی آپریشن ہے اے اکول فائیو یعنی نمبر پانچ وہ لوکیشن میموری کی جس کو ہم نے نام اے دیا ہے ادھر ڈال دو لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں ٹو اکول اے یعنی کہ نمبر دو میں وہ ڈال دو جو کہ اے میں ہے اب آپ کہیں گے کہ اس اس چیز کا مطلب اصل میں کیا ہے یہ ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے نمبر دو جو ہے وہ ایک کانسٹنٹ ہے یہ آپ پروگرامنگ میں دیکھ چکے ہیں اگر میں اس چیز کی اجازت دیتا کہ نمبر دو میں اے ڈال دو تو فرض کریں نمبر یا لوکیشن اے کے اندر نمبر تین ہے تو میرے جتنے دو ہیں وہ تین بن جائیں گے یعنی کہ دو جمع دو میرے کمپیوٹر پروگرام میں تین جمع تین ہو جائے گی یعنی چھ اس کا جواب آئے گا تو اس چیز کی اجازت نہیں ہوتی اگلی سلائڈ پہ دیکھیے کہ ایکس جو ہے وہ ایک ارے کا نام ہے لیکن وہ ایل ویلو ہے یعنی وہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ خود بذات خود نہیں آ سکتا یعنی انٹ ایکس سکس اس کے بعد انٹ این یہ دو ڈیکلریشن ہیں یہ کہنے کے بعد آپ اپنے سی یا سی پلس پلس پروگرام میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ x sub zero equal five یعنی ایکس کی جو پہلی لوکیشن ہے یا اس کا جو پہلا آئٹم ہے یا اس کی جو پہلی جگہ ہے اس میں نمبر پانچ ڈال دو ایکس ون یعنی کہ دوسری جگہ میں نمبر دو ڈال دو البتہ ایکس اکول تھری اس کی اجازت نہیں کیونکہ اب آپ دیکھیے کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی کہ وہ ایکس جو کلیکشن ہے وہ جزوی طور پہ وہ جو سارے آئٹمس ہیں ان ساروں کو کہہ رہے ہیں کہ تین اس کو اسائن کرنے کی کوشش کریں اس کا کیا مطلب ہوگا اس کا مطلب اس طرح تو ظاہر نہیں ہوتا اور اس چیز کی اجازت بھی نہیں ہے اسی طرح ایک جو اگلی اسٹیٹمنٹ ہے ایکس اے پلس بی یہ بھی آپ نہیں کر سکتے اے پلس بی میں کوئی غلطی نہیں اس کا مطلب ہے کہ جو اے میں ڈیٹا ہے جو بی میں ڈیٹا ہے اس کو جمع کر کے کہیں ڈالو لیکن وہ آپ ایکس میں نہیں ڈال سکتے اسی طرح اگر آپ کو پوائنٹرز وغیرہ یاد ہوں تو x equal M percent N اب یاد کریں کہ یہ ایم پرسینٹ کا کیا مطلب تھا اس کا مطلب تھا کہ جو میمری میں لوکیشن این کو ہم نے دی ہے اس کا مجھے ایڈریس دے دو چلیں آپ کو وہ ایڈریس مل گیا اب وہ ایڈریس آپ ایکس میں ڈالنا چاہ رہے ہیں اس کی اجازت نہیں اور اس کی وجہ یہ یہ یہ ہے ہے ہے کہ ایکس جو ارے کا نام ایک ایل ویلیو نہیں اس کے اندر آپ کچھ نہیں ڈال سکتے ایک لحاظ سے آپ اس کو ایک کانسٹنٹ سمجھیں جس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے نہ اس کی اس کا نام تبدیل کر سکتے ہیں نہ اس کی لوکیشن تبدیل کر سکتے ہیں ہاں یہ اگر چھ لوکیشنز کو جزوی طور پہ نام دیا ہے تو ان لوکیشنز کو آپ ضرور ایکسس کر سکتے ہیں ایکس اب زیرو ایکس اب ون سے لے کے ایکس اب پانچ تک یہی طریقہ کار ہے اریز کا اچھا اگر ایسے نہیں ہو سکتا تو پھر اب میں کیا کروں فرض کریں جیسے کہ اگلی سلائڈ پہ ہے کہ you would like to use an array data structure but you do not know the size of the array at compile time مثلاً آپ یہ مثال نے فون ڈائریکٹری کی کہ آپ نے جو نام ہے ایک لاکھ لوگوں کے یا دو لاکھ لوگوں کے وہ آپ نے ایک ارے میں ڈالنے ہیں آج آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک لاکھ نام ہیں لیکن کل وہ ڈیڑھ ہو سکتے ہیں پھر دو لاکھ ہو سکتے ہیں اور وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور آپ کو اس تناسب کا نہیں پتا کہ روزانہ بڑھتے ہیں مے بی وہ گھٹتے جا رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چلو چونکہ ملک کی آبادی ایک کروڑ ہے تو آج ہی میں ایک کروڑ کی ارے ڈکلیئر کر کے اپنے پروگرام میں لکھ دیتا ہوں اس میں سے میں ایک لاکھ تو استعمال کروں گا لیکن بکیا جو لوکیشن ہے وہ بعد میں کبھی استعمال اگر کرنی پڑی کرنی پڑی ان لوکیشنز کو تو وہ کر لیں گے لیکن یہ کمپیوٹر کے ریسورسز کا اچھا استعمال نہیں ہے کہ آپ نے ایک کروڑ لوکیشنز کمپیوٹر میموری کی اپنے لیے رکھ لی لیکن ان میں سے صرف لاکھ کو استعمال کیا بکیا تو ضائع ہو گئی حالانکہ وہ لوکیشن تھی وہ کوئی اور پروگرام ہاں، استعمال کر سکتا تھا تو اب اس کا کیا حل ہے یہ چیز اگر آپ سلائڈ پہ دوبارہ دیکھیں کہ you find out when the program executes that you need an array of size اب آپ نے پہلے کورس میں پوائنٹرز پڑھے ہیں اور آپ نے میرا خیال ہے کہ یہ بھی اگر آپ کو یاد ہو کہ اریز کو جب آپ کو پتا چلا پروگرام چلنے کے بعد کہ ارے جو ہے وہ بیس کی یا تیس کی آپ کو چاہیے تو آپ نے اس کو ڈائنمکلی ایلوکیٹ کیا اور اس کی جو پروگرامنگ اسٹیٹمنٹ وہ یہ بنتی ہے int star y equal new int twenty اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کمپیوٹر کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے بیس لوکیشن میموری میں ڈھونڈ کے دو اور اگر تمہیں مل جائیں تو مجھے ان کا ایڈریس بتا دو ایڈریس اصل میں آپ کو اس کی پہلی لوکیشن یعنی کہ وہ بیس آئٹمس میں سے جو پہلا آئٹم ہوگا اس کی پہلی لوکیشن کا ایڈریس آپ کو ملے گا وہ آپ وائی میں اسٹور کر لیں گے اور ارے کے بارے میں جو ہم نے پہلے بات کہی تھی کہ ارے کی جو لوکیشنز ہوتی ہیں اس کے جتنے آئٹمز ہوتے ہیں وہ یقہ بعد دیگرے ہوتے ہیں میموری میں یہ نہیں ہوتا کہ درمیان میں خلا ہو یعنی کہ اگر آپ کو یہ بیس لوکیشنز ملیں گی تو یہ بیس لوکیشنز کٹھی ہوں گی یعنی کہ آپس میں وہ سارے ہمسائے ہوں گے ان کا استعمال جب آپ نے وائی کو ڈکلیئر کر دیا اس طرح تو وائی جو ہے اب ایک ارے بن گئی اب آپ y sub zero equal ten کہہ سکتے ہیں وائی سب ون ففٹین کہہ سکتے ہیں اور اگر اگلی سلائڈ پہ چلیے تو y is an L value اب یہ دیکھیں یہ مختلف بات ہے یہ ایسا کیوں ہے یہ ایسا اس وجہ سے ہے کہ وائی جو ہے وہ ایک پوائنٹر ہے اور پوائنٹرز کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ایک ویریبل ہوتا ہے جس میں آپ کسی لوکیشن کا ایڈریس ڈال رہے ہوتے ہیں جب ہم نے int star y equal new کہا تھا تو وہ نیو جو ایک فنکشن ہے اس نے آپ کو ایک ایڈریس دیا تھا جو ان بیس لوکیشن میں سے جو پہلی لوکیشن ہے اس کا ایڈریس تھا وہ ایڈریس آپ نے ایک وائی ویریبل میں ڈال لیا ہے اب چونکہ یہ ایک ویریبل ہے یہ اب لیفٹ سائڈ پہ آ سکتا ہے اب چونکہ یہ لیفٹ سائڈ پہ آ سکتا ہے تو سلائڈ پہ دیکھیے کہ ہم اب کیا کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اس ویریبل کو وائی سب زیرو اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو ایکس رے کی پہلی لوکیشن ہے اس کا ایڈریس دو اور وہ ایڈریس جو ہے وہ وائی میں ڈال دو اب وائی چونکہ ویریبل ہے یہ ایل ویلو ہے یہ لیفٹ سائڈ پہ آ سکتا ہے اس لیے یہ اسٹیٹمنٹ بالکل صحیح ہے آگے وائی اکول ایکس اس چیز کی بھی اجازت ہے ایکس پھر اس لحاظ سے کیا ثابت ہوا اصل میں ایکس جب آپ نے پہلے ارے ڈکلیئر کی تھی تو ایکس کو سمجھیں ایک پوائنٹر ہے جو کہ ان چھ لوکیشن میں سے جو پہلی لوکیشن تھا تھی اس کا ایڈریس تھا لیکن وہ ایڈریس آپ چینج نہیں کر سکتے یہ شرط ہے البتہ وہ ایڈریس جو ہے آپ کسی اور ویریبل میں ڈال سکتے ہیں اور وائی چونکہ ایک پوائنٹر ہے یعنی اس میں ایڈریس آ سکتے ہیں تو اس لیے ہم اس میں یہ ایڈریس ڈال سکتے ہیں تو وائی ایل ویلو ہے اس لیے یہ آپریشن لیگل ہیں اچھا اب ایسا ہوگا کہ اگر آپ رے ڈائنامکلی ایلوکیٹ کریں گے یہ نیو اسٹیٹمنٹ کے ذریعے تو یہ بھی آپ پہلے کورس میں پڑھ چکے ہیں کہ استعمال کے بعد اگر آپ کو وہ میموری نہیں چاہیے تو آپ اس میموری کو ریلیز کر دیں یعنی کہ آپ کا پروگرام یا دوسرے پروگرامس جو اس کمپیوٹر پہ چل رہے ہیں وہ اس کو استعمال کر لیں اس کو ریلیز کرنے کا کیا طریقہ تھا اگر آپ کو یاد ہو ڈیلیٹ اسٹیٹمنٹ اور اس کا سینٹیکس کیا تھا آپ کو صرف کہنا پڑتا ہے ڈلیٹ وائی اور اس کا مطلب کیا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ لوکیشنز بیس یا تیس یا جتنی بھی تھی جو آپ نے ڈائنامکلی حاصل کی تھی اب آپ کمپیوٹر کو کہہ رہے ہیں کہ یہ واپس لے لو مجھے اب ان کی ضرورت نہیں ہے سلائڈ پہ دوسرا پوائنٹ کہ ہم یہ چیز ایکس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم نے کبھی نیو کے ذریعے وہ ایکس ارے حاصل کی ہی نہیں تھی اس لیے یہ ہماری ذمہ داری نہیں کہ ہم ایکس کو اب ڈیلیٹ کریں اچھا اب آئیے ایک ڈیٹا اسٹرکچر جس سے آپ کا پہلی دفعہ تعارف ہو رہا ہے یہ شاید آپ نے پہلے کورس میں نہیں پڑھا البتہ دوسری صورتوں میں آپ نے یہ ڈیٹا اسٹرکچر عام زندگی میں روزمرہ کے کاموں میں ضرور دیکھا ہے اس سلائڈ کی طرف دیکھیے کہ the list is among the most generic of data structure یعنی کہ آپ کو یہ لسٹ ڈیٹا اسٹرکچر کئی جگہ پہ کئی کمپیوٹر پروگرامز میں بلکہ جیسے میں نے کہا کہ روزمرہ کی زندگی میں آپ کو یہ لسٹ جو ہے یہ استعمال میں نظر آتی ہے اگر آپ روز مرہ کی زندگی دیکھیں آپ شاپنگ کی لسٹ بناتے ہیں اگر آپ بازار جا رہے ہیں تو آپ جو چیزیں خریدنا چاہتے ہیں یاد دہانی کے لیے آپ ایک شاپنگ لسٹ پہ ڈال دیتے ہیں اسی طرح اگر آپ نے کوئی گروسریز خریدنی ہے سبزیاں پھل یا اس قسم کی چیزیں خریدنی ہیں تو آپ ان کی لسٹ بناتے ہیں آپ اگر کوئی دعوت پہ لوگوں کو بلوانا چاہتے ہیں تو آپ لسٹ بنائیں گے خاص طور پہ اگر دعوت میں لوگوں کو بہت سارے لوگوں کو بلوانا ہے تو یاد دہانی کے لیے آپ ان ساروں کا نام لکھیں گے پھر آپ ان کو انویٹیشن بھیجیں گے اسی طرح جیسے کہ آخری آئٹم کہتا ہے کہ لسٹ آف آفنس ٹو گیٹ مثلاً آپ نے مختلف لوگوں کے لیے پرزینس لینے ہیں تو وہ کون سے ہیں کن لوگوں کے لیے کون سے پرزینس لینے ہیں تو یعنی یہ لسٹ جو چیز ہے یہ آپ روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں لیکن اس کورس میں ہم گروسری شاپنگ تو نہیں کر رہے ہم پروگرامز لکھیں گے جس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ لسٹ اسٹرکچر کیسے استعمال ہوتا ہے تو آئیے اس لسٹ کے بارے میں اور تفصیل سے بات کرتے ہیں اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں list is a collection of items there are all of the same type grocery items integers names ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ارے میں جو آپ نے ڈیٹا ڈال ڈالا تھا وہ بھی اسی نوعیت کا تھا یعنی کہ اگر آپ نے انٹ ایکس سکس کہا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ان چھ لوکیشن پہ آپ صرف انٹیجرز ڈالیں گے لسٹ کے ساتھ بھی یہی صورت حال ہے کہ ایک لسٹ کے اندر جو آئٹمس آپ ڈالیں گے ان کی نوعیت جو ہے ان کی ساخت جو ہے وہ ایک ہی ہوگی دوسرے item the items or elements of the list are stored in some particular order اب اس سے مراد کیا ہے فرض کریں کہ آپ نے لسٹ میں پھلوں کے نام پہلے لکھنے ہیں اور ان پھلوں کی کو خاص ترتیب لکھنی ہے یا نام ہے وہ ناموں کی آپ نے خاص ترتیب بنانی ہے یعنی جو نام اے سے شروع ہوتے ہیں وہ پہلے ہوں گے لسٹ میں جو نام بی سے ہوتے ہیں وہ بعد میں اور اس طرح آپ چلتے چلتے زیڈ تک چلے جاتے ہیں تو یہ ترتیب جو ہے یہ برقرار رہے گی جب آپ لسٹ میں وہ نام ڈالیں گے تیسرا تیسری بات it is possible to insert new element into various position in the list and remove element of the list اب یہ کاروائی آپ ارے کے ساتھ بھی کر چکے ہیں یعنی ارے میں جب آپ نے ڈیٹا ڈالا تھا تو آپ اس میں سے کبھی ڈیٹا نکال بھی لیتے تھے کبھی اس میں اور ڈیٹا بھی ڈال دیتے تھے یعنی کہ ارے کبھی بڑھ جاتی تھی کبھی گھٹ جاتی تھی یہ کاروائی ہم لسٹ کے ساتھ بھی کریں گے اگلی سلائیڈ پہ list is a set of element in linear order for example data values a one a two a three a four can be arranged in list a three a one a two a four in this list a three is the first element a one is the second element and so on اب یہاں کیا بات ہو رہی ہے کہ فرض کریں آپ کے پاس چار نام ہیں a one a two a three a four البتہ لسٹ کے اندر وہ اس ترتیب سے نہیں آ رہے ان کی ترتیب اے تھری پہلے آتا ہے اور جیسے اس لائٹ کے اوپر ظاہر ہے کہ اے ون اس کے بعد اے ٹو اور پھر فائنلی اے فور آتا ہے اب یہ ترتیب جو ہے یہ ہم لسٹ میں بھی برقرار رکھنا چاہتے ہیں یعنی کہ ان آئٹمس میں ایک ایک آرڈر ہے اور یہ آرڈر ہم نے جب اپنی لسٹ میں اس ڈیٹا کو ڈالنا ہے تو یہ برقرار رہے گا یہ نہ ہو کہ جب ہم لسٹ میں ڈیٹا ڈالیں تو وہ ترتیب ضائع ہو جائے یا گم ہو جائے اس چیز کی ہم اجازت نہیں دیں گے order is important here this is not just a random collection of items. It is an ordered collection بعد میں استعمال کے دوران آپ دیکھیں گے کہ یہ آرڈر بعض کا سارٹنگ کے لحاظ سے ہے یعنی جو چیزیں اے سے شروع ہوتی ہیں وہ پہلے آتی ہیں یہ بھی ہوگا کہ وہ اہمیت کے لحاظ سے کچھ چیزیں پہلے آئیں گی کچھ چیزیں بعد میں آئیں گی خیر یہ باتیں ہم جب مثالوں پہ آئیں گے تو آپ کو آپ کے سامنے آئیں گی اور آپ, آپ کے سامنے ان مثالوں سے یہ چیز ظاہر ہوگی کہ اس آرڈر کی اہمیت کیا ہے اور اس آرڈر کو ہم یہ لسٹ ڈیٹا اسٹرکچر میں کیسے مینٹین کریں گے اب اگر آپ نے لسٹ بنانی ہے تو اس لسٹ کے اوپر آپ کیا کیا کرنا چاہیں گے اگر آپ اس اگلی سلائڈ پہ دیکھیں تو یہ کافی لمبی لسٹ آف آپریشن ہیں لیکن دیکھتے ہیں کریٹ لسٹ یہ ہم ایک میتھڈ یا ایک فنکشن لکھیں گے جو کہ ہمیں ایک نئی لسٹ بنا کے دے گا اور اس کی مثال کچھ ایسے ہے کہ جیسے آپ نے ارے جب بنانی ہوتی تھی تو آپ کہتے تھے انٹ ایکس سکس یا ہم نے دوسری مثال جو دیکھی کہ int star y equal new y N یا ٹوینٹی یعنی کہ ہم نے ڈائنامکلی وہ بنائی تھی کچھ اسی طرح کا میتھڈ کچھ اسی طرح کی فنکشن ہم یہاں پہ بھی چاہیں گے اس کے بعد کاپی یعنی کہ ایک لسٹ کو دوسری لسٹ کی کاپی بنا دو یا ایک لسٹ کی کاپی بنا کے دوسری لسٹ میں ڈال دو اگر ارے کو آپ سامنے رکھیں تو بات وہیں آ جاتی ہے کہ ایک ارے کی کاپی دوسری ارے میں بنا دیں کلیئر یہ فنکشن جو ہم لکھیں گے وہ ایک لسٹ کے اندر سے ساری چیزوں کو نکال دے گی انسرٹ ایکس اور اس کے بعد ایک کوشچن مارک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس ایک نیا آئٹم ہے اس کو لسٹ کے اندر ڈال دو لیکن فی الحال میں نے یہ نہیں بتایا کہ اس کو لسٹ میں کہاں ڈالو پہلے ڈالو درمیان میں ڈالو آخر میں ڈالو یہ جگہ ہم بعد میں بتائیں گے اسی طرح ریموو ریموو کے معنی کہ ایک لسٹ میں جو آئٹم ہے اس کو نکال دو لیکن یہ نہیں کہا فی الحال کہ وہ پہلا ہے دوسرا ہے چوتھا ہے کون سا آئٹم ہے جس کو ہم نکالنا چاہتے ہیں اپ ڈیٹ ایکس یہ فنکشن ایک آئٹم لے گی اور ایک لوکیشن پہ جا کے اگر پرانا وہاں پہ کوئی آئٹم پڑا ہے تو اس کو نکال کے ایکس وہاں پہ ڈال دے گی فائنڈ ایکس اس کا مطلب ہے کہ لسٹ میں ڈھونڈو کہ ایکس ہے کہ نہیں لینتھ یہ ہمیں لسٹ کی لینتھ بتائے گی کہ اس وقت اس میں کتنے آئٹمس موجود ہیں اچھا ان آپریشن کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو یہ کوشچن مارک نظر آیا تھا تو میں بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے یہ نہیں بتایا کہ پہلی دوسری آخری کون سی لوکیشن ہے اب اگر سلائڈ پہ اگر دیکھیں تو we need to decide what is meant by particular position we have use question mark for this there are two possibilities یعنی یہ کوشچن مارک کے لیے دو چیزیں ہو سکتی ہیں یا ان کی دو پاسبلٹیز ہیں پہلی use the actual index of the element insert after element three gets element number six this approach is taken by array یعنی کہ جب آپ نے ارے کی تیسری لوکیشن پہ ڈیٹا کچھ ڈالنا تھا تو آپ کہتے تھے ایکس سب تھری یا اگر آپ نے چھٹی لوکیشن سے کچھ لینا ہے تو ایکس سب سکس کہہ دیا یا ایکچولی ایکس سب فائیو کہا کیونکہ پہلی لوکیشن جو وہ زیرو ہوتی ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم پوزیشن اس طرح نہیں کہتے کہ پہلی دوسری تیسری بلکہ ہم کہتے ہیں کہ جہاں پہ بھی اس وقت کوئی کرنٹ پوائنٹر ہے اب یہ کرنٹ کیا چیز ہے یہ اب آپ کو مثال سے ظاہر ہوگا لیکن اس طرح سوچئے کہ ایک آپ کے پاس ایک لسٹ ہے جس کے اندر ایک پوائنٹر ہر وقت موجود رہتا ہے جس کو ہم آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں اور وہ جہاں پہ کسی وقت ہوتا ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ گیٹ یا اپ ڈیٹ یا انسرٹ ہم کہنے کی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جہاں پہ پوائنٹر ہے اس پوائنٹر پہ جا کے اس کے بعد کچھ چیز ڈال دو یا اس پوائنٹر جہاں پہ یہ پوائنٹر ہے وہاں سے چیز نکال کے ہمیں دے دو یا جہاں پہ یہ پوائنٹر ہے اس آئٹم کو ڈیلیٹ کر دو اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں نمبر نہیں استعمال کرنے پڑے گے البتہ یہ ہماری ذمہ داری ہوگی کہ یہ پوائنٹر جو ہے یہ آگے پیچھے مناسب طریقے سے ہوتا رہے اب آج کی آخری سلائڈ آپ کے سامنے ہے if we use the current marker the following four method will be useful start جو کہ کرنٹ پوائنٹر کو سب سے پہلے آئٹم پہ لے آئے گا ٹیل میتھڈ جو ہے یا فنکشن جو ہے وہ کرنٹ کو آخری آئٹم پہ لے جائے گا نیکسٹ فنکشن جو ہے وہ کرنٹ آئٹم کی پوزیشن لے کے اس سے اگلے آئٹم پہ چلا جائے گا اور بیک جو ہے وہ کرنٹ پوزیشن کو ایک آئٹم پیچھے کر دے گا آج کا لیکچر یہاں اختتام پہ پہنچا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم یہ لسٹ کی امپلیمنٹیشن دیکھیں گے کہ یہ میتھڈ جو ہم نے آج دیکھے یا جن کے بارے میں بات کی یہ فنکشنز جن کے بارے میں ہم نے بات کی یہ ہم ایک کمپیوٹر پروگرام میں کیسے لکھیں گے سی پلس پلس میں کیسے لکھیں گے اور اس کے بارے میں تفصیل جو ہے وہ ہم آئندہ لیکچر میں انشاءاللہ کور کریں گے تب تک خدا حافظ